ابن وحب نے ہمیں حدیث سنائی انہوں نے حیوہ سے انہوں نے محمد بن عبد الرحمن سے انہوں نے شداد بن ہاتھ کے آزاد کردہ غلام ابو عبداللہ سے روایت کی کہ انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے سنا وہ کہہ رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی آدمی کو مسجد میں کسی گمشدہ جانور کے بارے میں اعلان کرتے ہوئے سنے تو وہ کہے اللہ تمہارا جانور تمہیں نہ لوٹائے کیونکہ مسجدیں اس کام کے لیے نہیں بنائی گئیں صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار دو سو ساٹھ